ابن وہب نے کہا مجھے عمر بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر بن خطاب نے یہ حدیث بیان کی کہ انہیں ان کے والد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ذبح کیا جائے گا اور اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنت والو اب موت نہیں ہے اور اے جہنم والو اب موت نہیں ہے پہلے جنت کو اپنی خوشی پر مزید خوشی حاصل ہو جائے گی اور جہنم والوں کو اپنے غم پر مزید غم لاحق ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو چوراسی